زوجہ رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نماز شروع میں فرض کی گئی وہ مغرب کے علاوہ دو دو رکعتیں تھیں مغرب کی تین رکعتیں تھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ظہر اثر اور عشاء کی نمازوں کی حضر میں چار چار رکعتیں پوری کر دیں اور پہلے فرض ہونے والی دو دو رکعتوں کو سفر میں مقرر کر دیا حدیث نمبر تیئیس سو پینتالیس مسند احمد